السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس زیرو فور آج کی دعا وہ دعا بتا رہا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کبھی بھی ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے یہ دعا جو پڑھوا رہا ہوں حضور نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے صبح شام بہت اہتمام سے پڑھتے تھے صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم ہوتے تھے تو صبح شام حضور زور زور سے پڑھتے تھے اس طریقے سے کہ ہم بھی سنتے تھے تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے اب پڑھیے میرے ساتھ دعا اللہم انی اسلکلاف العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ مستراوراتی و آمن رواتی اللہ محفزنی من بین یدئی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی بعظمتك أن أغتال من تحتی یہ حدیث ابو داود میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے وہ جو جملے میں نے پڑھوائے ہیں یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں میں ترجمہ بھی آپ کو پڑھوا دیتا ہوں ترجمہ بھی پڑھ لیجیے آپ ترجمہ یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین دنیا اہل و عیال اور مال و منال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں یا اللہ آپ میرے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے یا اللہ آپ میری آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیے اور اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی جانب سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں کیسا زبردست ترجمہ ہے یہ دعا کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیجئے یہ بھی میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں لکھ دی ہے میں نے لیکن سننے سے آدمی کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بول کر سمجھا رہا ہوں پورا قرآن میں نے حرم شریف میں سنا اس مرتبہ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت چاہیے دھیان سے سنو تمہیں ہدایت چاہیے دھیان سے سنو تو ہدایت چاہیے دھیان سے سنو اس لیے یہ جو دعائیں پڑھوا رہا ہوں یا سبق دے رہا ہوں دھیان سے سنیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین